پہلے تو کچھ باتیں اس میں بتاتا ہوں کہ یہاں یہ بیت اللہ شریف جو ہے حضرت والا فرماتے میرے پیارے شیخ عارف رومی ثانی شیخ العرب اعظم ملاجم حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دام رکاتم عالیہ کہ جو اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے یہ مکہ شریف ہے اور خصوصاً یہ بیت اللہ ہے یہاں ہر طرف اللہ تعالیٰ کے نشانات ہیں پورا شہر اللہ تعالیٰ کی آیات قبرا ہے کابت اللہ آیات قبرا ہے کعبے پر ریاض صاحب آبادی کا شعر ہے کعبہ سنتے ہیں کہ گھر ہے بڑے داتا کا ریاض زندگی ہے تو فقیروں کا بھی پھیرا ہوگا <laughs> ماشاء اللہ حضرت والا فرما رہے ہیں یہ میں حضرت والی کتاب سے ہی پڑھ کے سنا رہا ہوں اس میں کیونکہ کعبہ شریف میں ہوں اس وقت بیت اللہ میں ہوں اس لیے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں تو فرماتے ہیں جب میرا پہلا حج ہوا تھا تو کعبے کے اندر ایک شعر موضوع ہوا تھا کہاں یہ میری قسمت یہ طواف تیرے گھر کا کہاں یہ میری قسمت یہ طواف تیرے گھر کا میں جاگتا ہوں یا رب یا خواب دیکھتا ہوں میں جاگتا ہوں یا رب یا خواب دیکھتا ہوں حضرت مولانا شاہ ابرا صاحب رحمۃ اللہ کے نواز سے فہیم الحق صاحب نے بتایا کہ جب میں کعبے میں طواف کے دوران اس شعر کو پڑھتا ہوں تو دوسرے سال حج کا موقع اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرماتے ہیں یہ ایسا مبارک شعر ہے انہوں نے بتایا حضرت حضرت مولانا شاہ ابراء صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ شیف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ کے عجل خلافہ میں سے تھے آخری خلیفہ تھے انڈیا کے اندر ہندوستان میں ان کا بھی انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے تو فرماتے ہیں وہ پورے طواف میں بار بار یہ شعر پڑھتے تھے کہاں یہ میری قسمت یہ طواف تیرے گھر کا میں جاگتا ہوں یارب یا خواب دیکھتا ہوں میں جاگتا ہوں یارب یا خواب دیکھتا ہوں آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو پھر آگے فرماتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ طواف کرتے وقت نگاہ نیچی رکھو کعب شریف کو مت دیکھو طواف میں کعبے کو دیکھنا جائز نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کا جواب حضرت والا فرما رہے میرے دل میں آیا کہ جو میں نے کسی جگہ لکھا ہوا نہیں دیکھا اور وہ یہ ہے کہ جب بادشاہ کا دیدار ہو رہا ہو تو اس وقت بادشاہ سے نظر ملانا خلاف ادب ہے بادشاہ کی عظمت کا تقاضا ہے کہ نگاہ نیچی رکھو تو گویا اللہ تعالی نے بتا دیا کہ میرے گھر کا طواف کرنا میرا ہی طواف کرنا ہے سبحان اللہ یعنی ہم اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا طواف کر رہے ہیں سبحان اللہ رب البید کا طواف کر رہے ہیں وہ میرے سامنے حاضری کا وقت ہے جب طواف کرو تو گھر والے کا مزہ لے لو کیونکہ جب میرے گھر کا طواف کر رہے ہو تو گویا میرا ہی طواف کر رہے ہو جب میں سامنے ہوں تو پھر میری طرف کیوں دیکھ ہو بادشاہ کی آنکھ سے آنکھ ملانا کی ہمت کرنا کیسے ہمت ہو جاتی ہے تم لوگوں کو بادشاہ کی عظمت کا حق یہ ہے کہ نگاہ نیچی رکھو میں تو بادشاہوں کا بادشاہ ہوں مجھ سے آنکھ ملانا کیسے جائز ہوگا کعب شریف میں حضرت والا کے دو اشعار اور ہوئے بس آپ لوگ سنتے رہیے بیت اللہ شریف کی برکتیں مل رہی ہیں آپ لوگوں کو میں ایک سکون والی جگہ آ کے بیٹھ گیا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آواز بھی صاف آئے تو حضرت والا فرما رہے ہیں نہ گلوں سے مجھ کو مطلب نہ گلوں کے رنگ و بو سے کسی اور سمت کو ہے میری زندگی کا دھارا جو یعنی نہ دنیا کی پھولوں سے مجھے مطلب نہ دنیا کے چیزوں سے مجھے مطلب نہ دنیا کی رنگینیوں سے کسی اور سمت کو ہے میری زندگی کا دھارا جو گرے ادھر زمیں پر میرے اشک کے ستارے تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا یہاں دنیا کے پھولوں سے مجھے کیا مطلب یہاں ایرانی مصری اور دنیا بھر کی عورتیں آئی ہوئی ہیں اور پوری دنیا سے اس وقت عورتیں آئی ہوئی ہیں یہاں پر بیت اللہ شریف میں ان کا تماشا دیکھنے کے لیے حج فرض نہیں ہوا ان کو دیکھنا حج کو ضائع کرنا ہے حج ضائع کرنے کے اسباب سے دور رہو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ پر ایمان لانے والے بندوں مجھ پر ایمان لانے والے بندوں نامحرم عورتوں اور لڑکوں کو دیکھنا تم پر حرام ہے کہ تم اجنبی عورت پر نظر ڈالو یا لڑکوں کو دیکھو ان کو مت دیکھو تم بندے ہو بندگی بجا لاؤ کعبے میں بھی تم بندے ہو اور باہر کے ملکوں میں بھی بندے ہو یہاں تو اور بھی زیادہ اہتمام کرو کہ کسی عورت کو نظر اٹھا کر کر مت دیکھو ورنہ سارا نور نکل جائے گا اور شیطان بن جاؤ گے بعض لوگ کہتے ہیں عورتوں کو نہ دیکھنا یہ حکم کہاں ہے ارے قرآن شریف کا حکم ہے للمؤمنین من ابصارہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے آپ فرما دیں کہ آنکھوں کو بچاؤ یعنی نامحرم عورتوں اور لڑکوں سے نظروں کو ہٹا لو یہاں تک کہ مسئلہ یہ ہے اگر کسی آدمی کی آنکھیں بدنگاہی کے مرض میں مبتلا ہوں تو وہ مطاف کے پاس نہ بیٹھے یعنی بیت اللہ شریف کے قریب نہ بیٹھے کیونکہ مطلب یہ ہے کہ صحن میں جب بیٹھے گا تو عورتوں کو دیکھتا رہے گا تاکہ عورتوں کا حسن صاف نظر نہ آئے بیت اللہ شریف سے دور بیٹھو دور سے عورتوں کا حسن دھندلا سا نظر آئے گا اور بد نظری سے بچ جاؤ گے اگرچہ عام لوگوں کے لیے افضل تو یہی ہے کہ کعبہ شریف کے قریب بیٹھیں لیکن جو بد نظری کا مریض ہے اس کو تجلیات الہیہ کے لیے گناہ کی حرام کام کی کیسے اجازت ہوگی ایسا شخص بجائے تجلیات الہیہ کے گناہ میں مبتلا ہو جائے گا اس لیے مطاف سے دور بیٹھو تاکہ اگر غلطی سے نظر بھی پڑ جائے تو حسن دھندلا سا نظر آئے صاف نظر نہ آئے اور گناہ کا مرتکب ہونے سے بچ جاؤ پھر فرمایا کسی کی مہمان کو بری نظر سے دیکھنا میزبان کی توہین ہے دلیل قرآن شریف میں ہے قوم لوت کو عذاب دینے کے لیے حضرت لوت علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام تین فرشتے آئے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ قوم لوت کو زندگی ہی میں عذاب دینا تھا اور جب عذاب نازل ہوا تب روح قبض کرنے والا فرشتہ بھیجا تو جبرائیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام اور مکائی علیہ السلام پر یہ تین فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے جیسا مرض ہوتا ہے ویسا ہی امتحان ہوتا ہے قوم لوت کو لانڈوں کا خبیص عشق تھا تو اللہ تعالیٰ نے لڑکوں کی شکل میں فرشتوں کو بھیجا تاکہ ان کو دیکھ کر پاگل ہو جائیں معلوم ہوا حسینوں کی طرف دیکھنا معذب قوم کا معذب قوم کا کام ہے ان کو دیکھنا عذاب کو دعوت دینا ہے آپ لوگ سن رہے ہیں اللہ یعنی ان کو حسینوں کو دیکھنا لڑکوں کو دیکھنا عذاب کو دعوت دینا ہے چنانچہ لڑکوں کو دیکھ کر شہوت سے پاگل ہو گئے اور حضرت لوت علیہ السلام کے گھر میں کود گئے تو حضرت لوت علیہ السلام گھبرا گئے کیونکہ اس وقت تک آپ کو علم نہیں تھا یہ فرشتے ہیں اور اپنی قوم سے فرمایا ان نہا فلا تفرحون تحقیق یہ میرے مہمان ہیں بس مجھ کو رسوا مت کرو بس یہاں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جو مرد اور عورتیں لڑکے آئے ہوئے ہیں یہ سب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں ان کو بری نظر سے دیکھنا بد نظری کرنا اللہ اور رسول کے ساتھ گستاخی کرنا ہے لہٰذا اگر یہاں کوئی عورت نظر آ جائے تو نظر نیچی کر کے کہو یا اللہ یہ آپ کی مہمان ہے اس وجہ سے میری ماں سے زیادہ محترم ہے اگر اس کے ساتھ کوئی برا خیال لاؤں تو گویا اپنی ماں کے ساتھ برا سوچ رہا ہوں اسی طرح اگر کوئی لڑکا نظر آئے تو فوراً نظر ہٹا کر سوچو ہٹا کر سوچو نظر ہٹا کر سوچو یا اللہ یہ میرے باپ سے زیادہ محترم ہے کیونکہ آپ کا مہمان ہے بس لڑکی اور لڑکے سب سے نظر بچاؤ عجم میں بھی یہی حکم ہے لیکن یہاں معاملہ سنگین ہے کہ یہ بلد امین ہے آہ اور مدینہ طیبہ بلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس لیے اللہ اور رسول کی عظمت کی وجہ سے ان کے مہمانوں کی عزت کرو اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کر لے تو تقوا فی العرب کی برکت سے اللہ تعالیٰ تقوا فی العجم بھی عطا فرما دیں گے یعنی اللہ تعالی یہاں تقوا سے رہنے کی برکت سے اپنے اپنے ملکوں میں تقوا سے رہنے کی توفیق دے دیں گے پھر خیال آئے گا کہ یہ تو اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں ان کو کیسے بری نظر سے دیکھوں پھر اپنے ملکوں میں بھی حدیث سامنے رہے گی الخلق و عیال اللہ الخلق الخل اللہ من احسن احسنا او اوغ مقال علیہ الصلوۃ والسلام ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے اللہ کے نزدیک مخلوق میں سب سے زیادہ پیارا بندہ وہ ہے جو اللہ کے عیال سے بھلائی سے پیش آئے بد نظری کرنا کیا بھلائی سے پیش آنا ہے لہٰذا یہاں سختی سے نظر بچاؤ جو نظر کے مریض ہیں وہ متاب سے دور بیٹھے اللہ ورنہ طواف کرتی عورتوں سے بد نظری کر کے حرم کے اندر ملعون ہو جائیں گے اور اللہ کے مہمانوں کے ساتھ بدتمیزی گویا میزبان کے ساتھ بدتمیزی ہے جیسے علیہ السلام نے فرمایا تھا مجھے رسوا نہ کرو لیکن جب وہ خبیص نہ مانے تو کیا ہوا جن کو وہ وہ لڑکے سمجھ رہے تھے فرشتے تھے حضرت جبرئی علیہ السلام نے ایک پر مارا تو سب اندھے ہو گئے اس کے بعد عذاب نازل ہوا ان کی ساری مستی نکل گئی اس لیے حسینوں کو دیکھ کر جب مستی آنے لگے تو ڈر جاؤ کہ یہ عذاب کی مستی ہے اور وہاں سے بھاگ بھاگ جاؤ نگاہوں کو بچاؤ اور دل کو بچاؤ اور جسم کو بچاؤ نگاہ کو بچاؤ اور دل کو بچاؤ اور جسم کو بچاؤ بد نظری سے کچھ ملتا بھی نہیں ہے یہ بے وقوفی کا گنا ہے ملنا نہ ملانا مفت میں دل کو تڑپانا ایک, ایک آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے میری بہت درد دل سے عرض کر رہا ہوں یہ میں اپنے اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں اور آپ لوگ بھی اس کو غور سے سنیے کہ یہ جو ہے اپنے حسینوں سے یہ معمولی گناہ نہیں ہے اس کو معمولی گناہ سمجھتے ہیں ہم لوگ سارا نور ضائع ہو جاتا ہے بیت اللہ کا روزہ مبارک کا تبلیغ چلوں کا انوارات اور عالم حافظ قاری ہوئے اللہ والوں کی صحبت کا نور ذکر اللہ کا نور تحجد کا اوابین کا نور ہے بد نظری سے ضائع ہو جاتا ہے اتنا خطرناک گناہ اس کو معمولی سمجھتے ہیں ہم لوگ اس کو جتنی بار بھی بیان کیا جائے کم ہے ایک صاحب نے حکیم علم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ سے عرض کیا کہ اگر حسینوں کو نہیں دیکھتا ہوں تو دل کو تکلیف ہوتی ہے ارے حکیم الامت تھے فرمایا ارے دیکھنے سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے نہ دیکھنے سے اس نے کہا حضرت دیکھنے سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے تین دن تک اس حسین کا خیال ستاتا ہے اور نہیں دیکھتا ہوں تو دو چار منٹ تکلیف ہوتی ہے تو فرمایا دو چار منٹ کا غم برداشت کر لو بڑے غم سے چھوٹا غم آسان ہے پھر حضرت والا نے فرمایا جب کوئی کرتا ہے بد نگاہ جب کوئی کرتا ہے بد نگاہی مار دوں جی جہاں سے جی چاہتا ہے مار دوں جہاں سے جی چاہتا ہے اللہ اکبر اس لیے دوستوں خصوصی حفاظت کریں نظر کی خاص حفاظت کریں یعنی نامحرم عورت یا لڑکی یا لڑکے کو نہ دیکھیں خصوصی نظر بچائیں اور قلب کی حفاظت کریں یعنی دل میں گندے خیالات نہ پکائیں نہ کسی حسین کا تصور کر کے مزہ لیں نہ گزشتہ گناہوں کو یاد کر کے مزہ لیں خیالات کا آنا برا نہیں ہے لانا برا ہے خیالات آ جائیں تو ان میں مشغول ہو جانا برا ہے اور جسم کو بھی کسی غیر محرم عورت یا بیریش لڑکے یعنی جن کے داڑھی مجھ قدرتی نہ آئی ہو یا جن کے چہرے پہ کشش ہو ان کے قریب نہ رکھیں جسم کو بھی ایسے لڑکوں سے قریب نہ رکھیں یہ بھی بہت ضروری بات ہے اللہ پھر یہ بھی بات فرمائی کہ نظر کی حفاظت کے بارے میں فرمایا کہ نگاہ اور دل کی حفاظت کرو اور ہر سانس مالک پر فدا کرو تو ہر سانس میں جنت سے افضل بہار پاؤ گے گناہوں سے بچنے میں روح کے اندر وہ بہار پاؤ گے جو دونوں جہان میں بے مثل ہوگی قرآن پاک کے حکم یغز کو یاد کرے کہ اس پر عمل نہ کرنے سے نافرمان کہلایا جاؤں گا اور بخاری شریف کی حدیث ہے زن ان نظر کو یاد کرے کہ بد نظری آنکھوں کا ذنا ہے اور میں بد نظری کرنے سے آنکھوں کا ذنا کار کہلایا جاؤں گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدوا یاد کرے لان اللہ زیراول والمنظور علیہ مشکا شریف کی روایت ہے حدیث شریف کا حوالہ ہے کہ اس کو یاد کرے کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بدعا فرمائی لانت ہو اللہ تعالیٰ فرما اللہ تعالیٰ لانت فرمایا لانت ہو ایسے شخص پر جو بد نظری کرتا ہے اور جو اپنے آپ کو بد نظری کے لیے پیش کرتی ہیں یا کرتا ہے تو لانت فرمائی تو بد نظری کرنے سے لانت ہی کہلایا جاؤں گا اس طرح تین برے لقب ملیں گے اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان فرمان آنکھوں کا ذنا کار اور ملعون یعنی جس پر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم لانت فرمائی بد نظری کے تقاضوں تقاضوں سے بالکل نہ گھبرائیں بس ان پر عمل نہ کریں جو زیادہ زیادہ جتنا قوی و شہوت ہوتا ہے مجاہدے کی وجہ سے اتنا ہی قوی نور ہو جاتا ہے گھر سے نکلنے سے پہلے یہ خاص بات عرض کر رہا ہوں حضرت والا کی یہ بڑی خاص بات ہے مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا کہ گھر سے نکلنے سے پہلے یہ نیت کریں کہ کسی امرت یا لڑکی کو نہیں دیکھنا ہے چاہے جان چلی جائے چاہے جان چلی جائے نہ دیکھنے کا ارادہ کرو یعنی پکا ارادہ کرو کہ ہرگز ہرگز نہیں دیکھنا ہے ایسا ارادہ کرو کہ کوئی قتل کرنے آ جائے تو کس ہمت سے جان بچاؤ گے اسی طرح گناہ کے تقاضے کے وقت مقابلہ کرو اس زمانے میں احتیاط نہ کرنے سے نفس نظر ڈال دیتا ہے لہٰذا نظر احتیاط سے اٹھائیں جیسے آندھی چل رہی ہو تو آنکھ احتیاط سے کھولیں گے اچانک نظر غیر اختیار طور پر پڑ جائے تو فوراً نظر ہٹا لیں ایک لمحے کو نہ پڑی رہنے دیں اچانک نظر معاف ہے لیکن جہاں بے پردگی کا ماحول ہو اور امکان ہو کہ نظر پڑ جائے گی وہاں بے محابہ نظر نہ اٹھائیں دیکھ بھال کر نظر اٹھائیں اگر بے فکری سے نظر اٹھائیں گے تو نفس جو ہے پہلی نظر کے بہانے جو ہے نظر ڈال کر حرام لذت کا کوئی ذرہ چلا لے گا اور نفس تمہیں الو بنا رہا ہے خوب سمجھ لو اس تلاش حسن کے بعد جو ایک لمحے کے لیے بھی کسی حسین پر نظر پڑے گی وہ بھی اچانک نظر نہیں ہے بلکہ جان بوجھ کر اور عمدن نظر ڈالی گئی ہے اس لیے حرام ہے یعنی عورتوں کو دیکھیں عورتوں کے اسکول کے سامنے سے گزر رہے ہیں لڑکیوں کے اسکول کے سامنے سے یا کالج یونیورسٹی کے سامنے سے اور بازار ریشم گلی وغیرہ اب نظر اٹھا کے ایک نظر میں ساری عورتوں کو دیکھے جا رہے ہیں تو یہ اچھا اچانک نظر کہلائے گی یہ تو آپ نے یہ آپ نے خود اختیار ہے آپ کو آپ نظر جھکا کے کیوں نہیں چل رہا ہے ایسی جگہ پہ مجبوری ویسا جب جانا پڑ رہا ہے کسی وجہ سے وہاں سے گزرنا پڑ رہا ہے بازار جا رہے ہیں یا اور بھی کہیں جاتے ہیں تو نظر جھکا کے رکھیے اللہ اس لیے میرے دوستوں یہ اچانک نظر نہیں ہے جان بوجھ کے ڈالی گئی ہے اس لیے حرام ہے اور آنکھوں کا زنا ہے اور چونکہ نظر تلاش حسن کر رہی ہے اس لیے ہر نظر مجرم ہے خواہ حسین پر پڑے یا نہ پڑے اور گناہ لکھا جا رہا ہے لہٰذا سفر کے دوران باہر نہ دیکھیں نظر نیچی رکھیں سفر کے علاوہ جب بھی باہر نکلیں چاہے پیدل ہو یا سواری پر ادھر ادھر نہ دیکھیں یہ دیکھنا تلاش معشوق ہے گناہ ملے گا اور جب بازار جائیں تو پہلے حسینوں سے نظر بچائیں کیونکہ بد نظری سے لانت برستی ہے کما فی الحدیث اللہ الناظر والمنظور علی جب بندہ لانت میں آ گیا تو رحمت کیسے ملے گی لہٰذا نظر بچا کر پھر یہ مراقبہ کرو جو لڑکیاں آج حسین معلوم ہو رہی ہیں یہ سب سو برس کی ہو گئی ہیں اور سو برس کی بڈیوں کا اور سو برس کے بڈوں کا جلوس نکل رہا ہے بڈیوں کی چھاتیاں ایک ایک فٹ لٹکی ہوئی ہیں اور منہ سے رال بہ رہی ہے بڈوں کے پیچھے سے دس نکل رہے ہیں دس بد دس جنگ کا عالم ہے ہم مشن نکل رہے ہیں ان کی سوکھی ہوئی ٹانگوں پر بہ رہے ہیں یہی حال بڈیوں کا ہے اور ان دستوں پر مکھیوں کی بریگٹ کی بریگٹ بیٹھی ہوئی ہے ایک لاکھ مکھیاں دستوں پر بھنک رہی ہیں اور بھگانے سے بھی نہیں بھاگتی اور تمام بڈے اور بڈیوں نے اپنے ہاتھوں میں جھنڈے اٹھا رکھے ہیں جلوس نکلتے ہیں نا آج کل جھنڈے کیا اٹھا رکھے ہیں جن پر لکھا ہوا ہے اے ہمارے عاشقوں اے بے وقوفوں اے تم, تم کہاں ہو کہاں آؤ تم تم تو ہمیں دیکھا کرتے تھے اب کیوں نہیں دیکھتے ہو اب تمہاری وہ وفاداریاں جانساریاں فداکاریاں کاریاں آہوزاریاں انجم شماریاں کیا ہوئیں آؤ اب ہمارا بوسا لو اب لوگے ستر ایک سو بیس سال سو سال کے بڈھے کا بوسا ہاں ہمارے بہتے ہوئے دستوں کو چاٹو اور رالوں کو چوسو اے نلائکو کہاں تم نے زندگی ضائع کی اب اپنے اوپر جوتے لگاؤ اللہ تعالیٰ مجاز کے دھوکے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہم سب کو اپنا بنا لے بس اب دعا کر لیتے ہیں اتنا ہی کافی آج کے لیے بہت بڑی سبق ہے اور میرے لیے بھی اور آپ سب لوگوں کے لیے اگر اس پر عمل کر لو ہم سب لوگ تو نظر کی حفاظت سے دل ایمان کی حلاوت سے بھر جائے گا اور خاتمہ ایمان پر ہوگا میرے دوستوں آپ کو میں گارنٹی دے رہا ہوں حدیث شریف کی روح سے اور ملا علی قاری کے حوالوں سے کہ نظر کی حفاظت سے ایمان کی حلاوت ملے گی اور واجد ہوگی اور پالے گا اور اس میں ایمان میں ترقی بھی ہوگی اور ایمان پہ خاتمہ بھی ہوگا اس لیے ایئرپورٹ پر ہسپتالوں پر گلیوں میں ریشم گلیوں میں انٹرنیٹ سے ٹی وی سے وی سی آر سے چچی ممانی خالہ زاد تایازاد ماموزاد سالی اور بھابھی اور جتنی نامحرم عورتیں ہیں کاڑی ہو لولی ہو لنگڑی ہو کالی ہو گوری ہو ہیں موٹی ہو <laughs> ماسی ہو ماس اور جتنے بھی امرد لڑکے ہیں یعنی قدرتی جن کے داڑھی موچ نہیں آئی ان کو بھی نہیں دیکھنا اور جن کے آ گئی ان کی طرف دیکھ کر میلان ہوتا ہے ان کو بھی نہیں دیکھنا اور جن سے حرام مزہ نفس کو آتا ہے بات کرنے میں ایسے لڑکوں سے کو بھی نہیں دیکھنا حق بات پیش کر دی اب اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ لیتے ہیں بلد امین میں ہوں آپ لوگ سب ہاتھ اٹھا لیجئے ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ نبی اللہ گنہ گار بندے <laughs> معاف فرما دے یا اللہ یہاں تو آپ کے گھر پر تو سب لوگ یا اللہ سب ہی معافی مانگتے ہیں ہم بھی آپ سے گڑ گڑا کے معافی مانگ رہے ہیں آپ ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے یا اللہ اس بلد امین کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو بخش دے اس مجلس کو قبول فرما لے آپ کے لیے بیٹھے ہوئے اے اللہ کوئی غرض نہیں ہے یہ غرض ہے کہ ہم اللہ والے بن جائیں آپ ہمارا ہمیں اپنا بنا لیجئے نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا انہی کا انہی کا ہوا جا رہا ہوں اے اللہ دلوں کو غیر اللہ صاف فرما دیجئے اخلاص عطا فرما دے مال کی محبت نکال دے دنیا کی محبت نکال دے بوز اور کینا نکال دے اے اللہ لڑکے لڑکیوں کی محبت نکال دے اے اللہ اخلاص عطا فرما دے نظر بچانے کی توفیق دے دے حرم شریف میں خصوصی یا اللہ اور سارے عالم میں نظر بچانے کی توفیق دے دیجیے اے اللہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں بلند اخلاق نصیب فرما دے بیویوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والا بنا دے غصے کو پینے والا بنا دے معاف کرنے والا بنا دے اے اللہ ہم سب کو درد دل عطا فرما دے جو حاجی امداد اللہ کو عطا فرمایا حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ پوری رات تب طواف کے جہاں کرتے ہیں وہاں حرم شریف کے سہن میں بیت اللہ کے پاس گرا کے پوری رات سجدے میں پڑے رہے اور یہ شعر پڑھتے رہے اے اللہ حاجی امداد اللہ کو قیامت کی رسوا نہ فرمانا اس کے عیبوں کو مخلوق سے چھپا دینا اے اللہ ہم پہ بھی فضل فرما دے ہماری بگڑی بنا دے اے اللہ ہماری تمام تمام جائز حاجت پوری فرما دیجیے بیت اللہ کے صدقے اور بلد امین کے صدقے اور ساری ساری حاجت پوری فرما دیجیے ایسی جگہ سے رزق دے دے جہاں سے گمان نہ ہو اے اللہ سارے کام آسان فرما دیجیے تقوا والی حیات عطا فرما دیجیے بالط زندگی عطا فرما دیجیے اے اللہ نور فرقان عطا فرما دیجیے اپنے مقبول اور محبوب بندوں میں شامل فرما لیجیے اور عمل کی توفیق دے دے مخلص بنا دے اپنی ذات کے ساتھ بھی مخلص بنا مخلوق کے ساتھ بھی مخلص بنا ان کو دھوکہ دینے سے ان کی غیبتیں کرنے سے ان کو ستانے سے ان کو مارنے قتل کرنے سے حفاظت فرما دیجئے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے اللہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ملک کو سالیں عادل عادل نیک صالح عادل قیادت عطا فرما دیجئے ان حکمرانوں کو ہدایت دے دیجئے اور یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے ہمارے اعمال درست فرما دے ہے اللہ فرض واجب سنت موقع کا اہتمام کرنے والا بنا دیجئے نماز فجر کو قائم کرنے والا بنا دیجیے اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے پانچوں کی نمازوں قائم کرنے والا بنا دے ایسا ایمان ایسا یقین دے دے کہ زندگی کی ہر سانس آپ پہ فدا ہو ایک سانس بھی آپ سے غفلت اور گناہ میں نہ گزرے اے اللہ ایمان صدیقین یقین صدیقین اخلاق صدیقین ادا فرما جو دوست آئے جو نہیں آ سکے جو علماء اور جو حافظ اور جو احباب آئے اور جو نہیں آ سکے اور جو محبت رکھتے ہیں جو دعاؤں کی فرمائش کرتے ہیں اور جو امید رکھتے ہیں اور جنہوں نے دعاؤں کی کہا کے لیے کہا فرمائش کی یا اللہ تمام کی جائز حاجت پوری فرما دیجئے مجھے بھی میرے گھر والوں کو آپ سب کو آپ کے گھر والوں کو خاندان والوں کو ہم سب کے خاندان والوں کو جس فرما کے یا اللہ سو فیصد اللہ والا بنا دے اور عافیت داریں عطا فرما فلاح داریں عطا فرما دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرما اس بیت اللہ شریف کے صدقے ہماری بگڑی بنا دے ہمارا دل بنا دے اے اللہ اس بلد امین کے صدقے میں یا اللہ جس کی آپ نے قسم قسم کھائی و تین و زیتون و تور سینین و حاض البلد الامین اس کے صدقے میں یا اللہ ہماری بگڑی بنا دے دنیا اور آخرت کے سارے کام آسان فرما دے فلاح داریں عطا فرما دیجئے اور یا اللہ خوشیاں عطا فرما دیجئے ہر مشکل آسان عطا سے آسانی میں بدل دیجئے میرے شیخ کا رتبہ بڑھا دے حضرت والا کو کروڑو جانے عطا فرما میر صاحب کی کو کروڑو جانے عطا فرما حضرت مولا مظہر صاحب اور جتنے ہمارے اکابین امت ہیں ان سب کی زندگیوں میں برکت دے دیجئے عافیت کے ساتھ راحت کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ صحت کے ساتھ مقبولیت کے ساتھ شرف قبولیت کے ساتھ اور یا اللہ ہمیں بھی اپنے اولیاء صدیقین بندوں میں شامل فرما لے سارے عالم کے کے دین بڑے بڑے کام ہم سے لے لیجیے آپ نے حضرت والوں قبول فرمایا ہمیں بھی قبول فرما لے اور اللہ والوں کی محبت عطا فرما دے اللہ والوں سے مضبوط اصلاحی تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے تکبر نکال دے تکبر نکال دے گائی کے برابر تکبر نکال دے دکھاوا نکال دے ریاکاری نکال دے اج نکال دے اخلاص عطا فرما دے اے اللہ ہمیں ہماری تنہائیاں جب ہم اکیلے اس وقت بھی اللہ والے رہیں جب بازار میں اللہ والے رہیں بیوی سے ہنسنے بولنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے ماں باپ کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ مگر جب آپ کی جب وہ لوگ نافرمانی کریں تو ہم ان کا ساتھ نہ دیں اس کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ آپ کی نافرمانی کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہر نافرمانی سے بچا T V V C R cable سے ڈش اینٹینا سے انٹرنیٹ سے بچا اے اللہ غیر شرعی تقریبات میں جانے سے بچا لیجیے تصویروں سے ڈیجیٹل تصویروں سے بچا لیجیے اور اگر کسی کا ہم نے حق مارا ہو مالی معاملات میں جو کوتاہیاں ہیں یا اللہ اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے دیجیے کسی کا مال دبایا ہوا ہو کسی سے قرض لیا ہوا ہو اور اس کو ہم ہم نے اس سے معاف بھی نہیں کروایا ہو اللہ اس کو ادا کرنے کی توفیق ادا فرما دیجیے اور معاملات بھی درست فرما دے معاشرت اور اخلاق بھی درست فرما دے اور عقائد بھی درست فرما دے صلی اللہ علیہ نبی ربنا تقبل منا انت علیم و توم والشكر لله جزاك الله السلام عليكم